نہ مٹیں گے یہ مسلمان آپ حضرات کہہ دے بے شک نہ مٹیں گے یہ مسلمان نہ مٹے گا دین احمد وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے ہم اہل جنو اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے پھر اہل جنو پھر اہل جنو جھوم کے لہرا کے چلے ہیں پھر سے یہ شہادت کی قسم کھا کے چلے ہیں لکھا تھا جو لہو سے حسین ابن علی نے پھر سے وہی افسانہ دوہرا کے چلے گئے قبر احترام بزرگوں عزیز بھائیوں رات بیت چکی ہے اور دو سال سے میں علیل رہا ہوں ختم نبوت کے خدام میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حضر خدمت ہوا ہوں حج کے ایام ہیں جن کے مقدر جاگے ہیں جن کی جن کی لبیک پروردگار کے یہاں قبول ہوئی ہے وہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں ہم سب کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی حج عمرہ کے لیے جاتا ہے تو ہم <clears throat> ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی جب تم بیت اللہ شریف میں تمہیں حاضری نصیب ہو تو ہم غریبوں کے لیے بھی دعا کرنا جب آقا امام المبیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری ہو تو ہم غریبوں کا بھی سلام عرض کرنا کہتے ہیں نا جی یہ معمول ہے ایک مرتبہ میرے والد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرکز عمرہ کے لیے جانے لگے تو امیر شریعت سید طا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا جب تم میرے نانا کے یہاں حاضر ہو مدینت الرسول میں حاضری ہو تو میری طرف سے میرے نانا کی خدمت میں سلام عرض کرنا حاضری کا شرف ملا جب آقا کی خدمت میں سلام عرض کیا اپنی طرف سے تو پھر اپنے محبوب دوست سید صاحب کے بھی سلام عرض کیا کہ آقا آپ کے نواز عطا اللہ نے سلام بھیجا ہے روزہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرے نواز عطا اللہ کو میرا بھی سلام کہنا ایک عاشق نے ایک عاشق نے یہی وسیعت کی کہ اللہ تمہیں اگر حاضری نصیب کرے تو میرے ہمارا بھی سلام عرض کرنا اگر کہیں تو وہ سلام آپ کو بھی سنا دوں جی وہاں سے کہتا ہے مدینے کو جانا اگر ہو تمہارا سبحان اللہ کہہ دے تاکہ عبداللہ درخواستی کی روح بھی خوش ہو جائے نا وہ کیا فرماتے تھے سب کہو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ مدینے کو جانا اگر ہو تمہارا سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا یہ بزرات مل کر میرے ساتھ یہ کہیں گے سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا اونچی آواز سے سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا بتانا انہیں کہ مجبور کتنے حضور کے قدموں سے ہیں دور کتنے نہیں اب نہیں یہ دوری گوارا کہہ دو بے شک نہیں اب نہیں یہ دوری گوارا سلام عرض کرنا مل کر کہہ دو اگر سلام پہنچانا چاہتے تو مل کر کہو اور شاید شاید آپ حضرات کیونکہ علماء دیوبند کا سٹیج اکثر وہی حضرات ہیں اور اکثر یہی کہا جاتا ہے علماء دیوبند درود نہیں پڑھتے چلو میں آپ کو وہ درود پڑھاتا ہوں جو مکہ اور مدینہ میں پڑھا جاتا ہے جن کو اللہ نے رمضان میں حرمین کی سعادت نصیب فرمائی جب عید کا چاند نظر آتا ہے ذرا توجہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو فجر کی آزان سے لے کر نماز عید تک مسجد حرام کا مؤذن مسجد نبوی کا مؤذن خود بھی درود پڑتا ہے سارے مجمع کو بھی پڑھواتا ہے کہے تو میں پڑھوا دوں درود ہے صلی اللہ علی محمد ایسے نہیں اگر حصول سے محبت ہے تو اس طرح مردوں کی طرح پڑھو گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا انہیں کہ ہم مجبور کتنے حضور کے قدموں سے ہیں دور کتنے نہیں اب نہیں یہ دوری گوارا سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا سلام عرض کرنا انہیں تم ہمارا وہ ایسے کہتا ہے مدینے کا اسلم کیا منظر ہسی ہے کائنات پہ ایسا منظر نہیں ہے کائنات پہ ایسا منظر نہیں ہے عید کی عید کا دن ہے لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد مسجد نبی سے باہر آتے ہیں ایک اللہ والے بھی مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں بچے خوشی منا رہے ہیں نئے کپڑے پہن کر بچے کھیل رہے ہیں ایک معصوم بچہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کے رو رہا ہے وہ اللہ کے ولی اس معصوم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بیٹا آج تو عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے دیکھ سارے بچے خوشی منا رہے ہیں نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں تو رو رہا ہے پورے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ معصوم کہتا ہے اللہ کے ولی میں یتیم ہوں کیا کہہ رہے میں میری بھی ماں ہوتی مجھے نہلاتی میرا باپ ہوتا مجھے انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کر آتا اللہ کے ولی نے کہا بیٹا فکر نہ کر آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں میں میں تیرا باپ ہوں بیٹا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اچھے کپڑے پہناؤں گا اچھا لباس پہناؤں گا اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا بیٹا جب تو بڑا ہوگا تیرا تجھے کاروبار کراؤں گا شادی کراؤں گا گھر بنا کے دوں گا بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں بیٹا بچہ معصوم بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے بڑے عرصے بعد میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ کسی نے مجھے بیٹا کہہ کے پکارا ہے میرا بھی کوئی باپ ہے وہ معصوم کہتا ہے بڑے میاں آپ نے بڑی نعمتوں کا اظہار کیا بڑی خوشی کی باتیں مجھے بتائیں بڑے انعامات کی باتیں کی بتاؤ جس شہر میں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو اس شہر میں یہ روزہ بھی ہے اللہ کے ولی نے کہا بیٹا وہاں روزہ تو نہیں ہے تو اس معصوم نے کہا او اللہ کے ولی او اللہ کے ولی میں ان ساری نعمتوں کو اس روزے پہ قربان کرتا ہوں میں اس روزے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ذرا غور کریں وہ آشک کہتا ہے مدینے کا اسلم کیا منظر ہسی ہے بتائے کوئی ایسا منظر کہیں ہے نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ کہہ دو بے شک نہیں جہاں چوبیس گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ سلام مرد کرنا انہیں تم ہمارا مل کے کو سلام مرد کرنا آج ظالموں نے کافروں نے دشمنوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہم بھی مسلمان ہیں نا ذرا غور کر ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے اندر بھی ایمان ہے ہم بھی اپنے آپ کو بغیرت کہلاتے ہیں یار میری اور آپ کے ایمان میری اور آپ کی غیرت تو اس بوڑھے ہادی مانوک کی طرح تو نہیں ہو سکی نا سندھ میں مناظرہ ہوا حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ مناظر ہیں ختم نبوت کی طرف سے اور مرزائیوں کی طرف سے عبد الحق وہاں کا ذمہ دار وڈیرا وہ مناظرہ کر رہا ہے حضرت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہو صلی اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل دیے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دلائل دیے اور مرزے کی کز پر اس کے جوچے ہونے پر اس کے کفر پر درائل دیے جب اس عبد الحق کی باری آئی تو اس ظالم جس جو باتیں حضرت مولانا لال حسین اختر نے مرزے کے بارے میں کہی تھی اس ظالم نے وہی باتیں حضور کی شان میں کہ سارا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا غریب لوگ تھے چونکہ عبد الحق حکومت کی سپورٹ تھی ظفر اللہ اس وقت مرزائی وزیر خارجہ تھا چاروں طرف پولیس نے اور اس کی فورس نے پورے مجمع کو گھیرا ہوا تھا مناظرہ ختم ہو گیا لوگ گھروں کو چلے گئے وہ عبد الحق مانک وہ حاجی مانک ستر سال کا بوڑھا جب گھر جاتا ہے گھر جا کر بیوی سے کہتا ہے بیوی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ بیوی جواب نہیں دیتی بیٹی سے کہتا ہے جواب نہیں ملتا بیٹے سے کہتا ہے جواب نہیں ملتا بیوی جا کے دروازہ بند کرتی ہے اور پھر اس کے بعد مانک کو کہتی ہے مانک پچھلے سال تو مجھے حج کے لیے لے گیا تھا حج سے فراغت کے بعد آقا کے دربار میں مدینت الرسول میں جب حاضر ہوئے تو روزے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آقا میں آپ کا عاشق ہوں آقا مجھے آپ سے محبت ہے آقا مجھے آپ سے پیار ہے مانو آج اس ظالم نے آقا کی شان میں گستاخی کی عبد الحق مانو تو مر نہیں گیا زندہ واپس آ گیا ہے جا آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں نہ تو میں تیری بیوی ہوں نہ تو میرا خامد ہے نہ تیری یہ اولاد ہے مانو کہتے ہیں جذبات تو میرے پہلے بھی تھے لیکن اس کے کہنے پر میں گھر سے نکلتا ہوں حاجی مانو نکلا گھاس کاٹنے والا ٹوکا اٹھایا باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ عبد الحق جو تھا زمینوں کا چکر لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے محافظ جو ہیں اسلحے کے ساتھ پھر رہے ہیں یہ مانوک دوڑ پرتا اس کی طرف اور اس کو کہتا ہے عبد الحق ظالم تو نے آج میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ جوان تھا مالک بوڑھا وہ آگے دوڑ پڑتا ہے یہ پیچھے دوڑتے دوڑتے عبد الحق گر پڑتا ہے اور حاجی مالک دوڑ کر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ٹوکا اٹھا کے اس کی ہاتھ کاٹتا ہے زبان کاٹتا ہے جسم کے حصے حصے جدا کر کے کہتا ہے ظالم میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تیرا ایک ایک عزم کاٹوں گا جب وہ ملعون کو ختم کیا خون آلود کپڑے لے کر وہ ہتھیار لے کر تھانے تھانے میں آیا اور دار کو کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں مجھے گرفتار کرو مجھے کھڑی لگاؤ تھانے دار پوچھتا ہے مانو یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہے تیرے کپڑوں پر تیرے ہاتھ پہ یہ کیا ہے اتنے عرصے سے تمہیں مسجد میں آزان دیتا ہوا دیکھتے ہیں کبھی کسی سے تیرا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں یہ کیا ہو گیا اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ اس ظالم نے جو آقا کی شان میں گستاخی کی تھی عبد الحق ملون نے میں اس کو جہنم میں پہنچا کے آیا ہوں تو تھانے دار نے بجائے لگانے کے ان کو اپنی کرسی پہ بٹھایا اور کہا مانک تو نمبر لے گیا ہے یہ کام تو مجھے کرنا تھا اس مجلس پہ میں بھی موجود تھا لیکن تیرا ستارہ تیرا ستارہ عروج پر تھا تو یہ نمبر لے گیا تو قاتل نہیں ہے اسی وقت دوڑ پڑے پولیس والے کوئی فروٹ لا رہا ہے کوئی پانی لا رہا ہے کوئی بوتلیں لا رہا ہے اور یہ بات پورے علاقے میں گونج گئی پولیس آ گئی فوج آ گئی اور تھانے کو گھیر لیا ڈی ایس ڈی سی آیا ایس پی آیا آ کر فوراً حاجی مانک کو جیل لے جانے کے لیے لیکن جیل کی گاڑی بھی ساتھ تھی جس گاڑی میں حاجی مانو کو بٹھایا وہ ڈی سی کی گاڑی تھی اس نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا لے گئے جیل میں حاجی مانو کہتے ہیں جب رات آئی تو رات کو مجھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آقا نے فرمایا مانو میں تجھ سے راضی ہوں تو نے میرے دشمن کو جہنم میں پہنچایا ہے مانک میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں یہ ایک مقدمہ چلے گا عدالت میں یہ مقدمہ جائے گا مانک میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ تو اس مقدمے میں کسی کو وکیل نہیں کھڑا کرنا اس مقدمے کی وکالت میں محمد خود کروں مقدمہ شروع ہوا ہمارے اکابر گئے حاجی مانک کے پاس کہ وکالت نامے پہ دخصت کر دو حاجی مانک انکار کرتا ہے بہت اصرار کیا بڑے بڑے وہ کلا آئے انہوں نے کہا حاجی صاحب ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لیتے ہم بغیر فیس کے مقدمہ لڑیں گے فقط آپ یہاں پر دستخط کر دیں حاجی مانو کہنے لگا تو مجھے اس بات پہ کیوں مجبور کرتے ہو جب سے میں یہاں جیل میں آیا ہوں کوئی رات میری ایسی نہیں گزری جس میں حضور کی زیارت مجھے نصیب نہ ہوئی مقدمہ چلا جب فیصلے کا وقت آیا تو جج نے کہا کہ جن حالات میں حاجی مانک نے عبد الحق کو قتل کیا ہے اگر یہ حالات میرے سامنے پیش آتے تو میں بھی یہی کرتا میں حاجی مانک کو باعزت بری کرتا ہوں میرا اور آپ کا ایمان ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں یہی ہے نا یہی عشق ہے یہی عشق ہے کہ آقا کی شان میں گستاخی ہو پھر بھی ہم زندہ ہیں آج ہم اس اجتماع میں یہ عہد کریں کہ ہم دشمن رسول کو جہنم میں پہتا کے چھوڑیں گے آج کے بعد اگر کسی ظالم نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہم اس کو جہنم واصل کریں گے یہاں یہ سب کچھ ان اکابر کی محنت سے آج یہ سلسلہ چلا ہوا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں انہی اکابر کے ساتھ منسلک رکھے اور اللہ ہمیں آخری قطرہ آقا کی ناموس پر بہانے کی سعادت نصیب فرما دے جی یہ وقت قبولیت کا وقت ہے یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم دعا کرنے والے ہیں اس وقت آپ حضرات دعا چاہتے ہیں نا بیٹھ کر یا سو کر مجمع تو سویا ہوا ہے شاید اسٹیج پر ہمیں ہم پر بھی نیند تاری نہ ہو جائے میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو روشن کر دے اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے اللہ میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نسخہ فرمایا انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تحجد کی نماز ادا کرے میری ہے اللہ ہم سب کو نصیب کر دے یہ نماز تحجد کا وقت ہے نا تو تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد دو رکعت حاجت کے نفل پڑے اور سلام پھیر کر آنکھیں بند کر کے سورہ اکرا کی آیت ہے الم یا علم اللہ یار الم یا علم اللہ یار کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے فرمایا آنکھیں بند کر کے زبان سے یہ آیت پڑھے پانچ دس منٹ اور دل میں تصور کرے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر تھوڑے عرصے میں اللہ پاک اس کو حضوری کی کیفیت نصیب فرما دیں گے کہ چوبیس گھنٹے اس کے دل دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے جیسے کوئی آدمی اپنے والد کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا بھائی کی بڑے بھائی کی موجودگی میں کوئی برا کام نہیں کرتا لے کیوں کہ باپ دیکھ رہا ہے نا اور اگر اس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں گنا تو درکنار اس کو گنا کا تصور بھی نہیں آئے گا یہ کون سی آیت کا مراقبہ کرنا ہے آپ پڑھیں گے زور سے زور سے الم یا علم اللہ یار الم یا علم بھی ان پڑھو پڑھو الم یا علم بے ان اللہ یار فرمایا اگر کسی موقع پر کسی موقع پر اگر شیطان اس پر غلبہ پا لے اور یہ کیفیت اس کی نہ رہے تو فوراً نہ بند کر کے ایک مرتبہ یہ آیت پڑے علم یا علم بے ان اللہ یار تو وہی صاحب کا کیفیت ہو جائے گی کہ بازار میں نکلے گا تو اسے کوئی عورت بے پرد نظر نہیں آئے گی جی دوسروں کی عورتیں تو نہیں نظر آئے گی ہماری تو جائیں گی نا حج کے لیے حضرت جاتے ہیں نا تو ہماری عورتیں جب جاتی ہیں نا تو حج کے حکام ادا کرنے ہوں تو وہ خاون کو کہتی ہے جی بڑا رش ہے یہ کام تم کر لو کنکریاں بھی تم مار کے آ جاؤ ایسے ہوتا ہے نا فلاں کام بھی یہ بھی تم کر لو اور جب خرید و فروخت کی باری آتی ہے تو پھر کہتی ہے تمہیں سودا لینے کا پتہ ہی نہیں تجھے تو لوٹ لے گا دکاندار سودا ہی کرنا نہیں آتا تجھے تو بازار جانے کے لیے وہ خود جاتی ہے اور جب احکام ادا کرنے ہوں دعا کرو کہ پروردگار ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما دے آج آج اسی مجمع میں ہم یہ دعا اللہ سے قبول کرا کے جائیں گے انشاءاللہ شاء کو کہ اس مجمع میں آقا کی کا کے لیے آنے والا کوئی بھی اللہ کے گھر کی حاضری سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ بات یقین کی ہے مانگنے والا جتنا یقین سے مانگے گا پروردگار اس کو اسی طرح عطا فرمت علم یا علم بے انگ اللہ یرا دشمن دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی تکلیف میں ہے تو مسلمان ہے جی کون ہے دنیا میں اگر کہیں بے چینی ہے تو مسلمانوں میں تکلیف ہے تو مسلمانوں میں فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے اور ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دے ہاتھ چاروں طرف پھونک مار دے پروردگار عالم اس کی چار چیزیں محفوظ فرماتے ہیں وہ حفاظت کی دعا یہ ہے بسم اللہ بسم اللہ شان عظیم البرحان شدید السلطان قبل ارکان کلفیشان ادب من کل شی من من و جان فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کے دم کرنے سے چار چیزیں محفوظ ہوتی ہیں گھر سے گھر میں داخل ہو کر سواری میں سواری پر بیٹھ کر آفس میں جا کر مسجد میں داخل ہو کر ایک مرتبہ اگر پڑھ لے کوئی بھی دشمن غلط نیت سے اس کی طرف قدم بڑھائے گا تو پروردگار اس کی بینائی سلب فرما لیں گے اندھا ہو جائے گا وہ یہی دعائے بسم اللہ شان عظيم البرهان شديد السلطان قوي الأركان كل يوم هو في شان ما شاء الله كان أعوذ بالله من كل الشيطان من إنس وجان آج کاروباری آدمی مال والے لوگ فیکٹریوں والے لوگ ملوں والے لوگ بڑے بڑے گھروں والے لوگ اپنے بزنس کی حفاظت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے گارڈ مقرر کرتے ہیں رکھتے ہیں نا چوکی دار رکھتے ہیں چوکی دار کو تنخواہ بھی دیتے ہیں اسلحہ بھی دیتے ہیں رہائش بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں لیکن وہ چوکی دار جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں وہ آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کا نقصان کراتا ہے جی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کو دس مرتبہ تعوض پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اللہ پاک ایک حفاظت کا فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے جو شام کو دس مرتبہ تحفظ پڑھ لے پروردگار عالم حفاظت حفاظت کا فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے جو ہمارا مقرر کردہ چوکی دار جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے لیکن جو اللہ کا مقرر کردہ محافظ ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ پروردگار عالم ہمیں ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں حاضری کا عمل ہے چاہتے ہیں آپ حضرات کے اللہ پاک آپ کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ جو بیت اللہ جانا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں دو رکعت تحجد دو رکعت تحجد کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھو دو رکعت سلام پھیر کر یہ دعا تین مرتبہ پڑھو فقیروں کا بے فنائے کا آپ موبائل میں ریکارڈ کر لیں گے آسانی ہوگی ورنہ بیان کے بعد آپ نے میرا گلا پکڑنا لکھ کر دو فقیروں کا کا عبیدوں کا فنائے کا مسکینوں کا بے فنائے کا سائلوں کا بے فنائے یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کے سجدے میں اکتالیس مرتبہ قرآن پاک کی آیت ہے بیسواں پارا سورہ قصص آخری رکوع کے اندر فرض عليك لئی کل قرآن معاد علا آیت کو اکتالیس مرتبہ سجدے میں رو کر پڑھنے سے پروردگار حاضری نصیب فرمائیں گے اور جب تم ال تمہارا نصیب جاگ جائے تم بیت اللہ شریف میں حاضر ہو جاؤ اب واپسی ہے طواف ودا کرنا ہے واپسی پر طواف ودا ہوتا ہے نا الوداعی جب طواف کر لو دو رکعت واجب طواف پڑھ لو تو پھر حتیم میں آ کر دو رکعت شکرانے کے پڑھو دو رکعت شکرانے کے پڑھو ادا کرنے کے بعد مزاب رحمت وہ پرنالا جہاں برسات کا پانی بیت اللہ سے گرتا ہے وہاں اس کے نیچے جا کر اپنا سینہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ملا کے شہادت والی انگلی سے یہی آیت لکھو ان فرضا فرض عليك قرآن لرادك کا علامات مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اس وقت طواف بیت اللہ کی دیوار پر جتنی مرتبہ یہ آیت لکھو گے پروردگار سال میں اتنی دفعہ حاضری نصیب فرمائیں گے ایک دفعہ لکھو گے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ لکھو گے بولو تو صحیح میرا انداز ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے جانے کا وہ دھکے سے نہیں لے جائے گا اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے کیسے ہے نا جو ہدایت چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے تم جانا نہیں چاہتے وہ دھکے سے لے جائے گا جی جانا چاہتے یہ آیت یاد ہو گئی ہے کون سی آیت ہے قرآن رات کا علامات امام المبیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونچے سے کہو صلی اللہ ہو آقا آقا میں تاجر ہوں تجارت کرتا ہوں میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو جب سفر سے واپسی ہوتی ہے تو میرا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوتا خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جب تم تجارت کی غرض سے جایا کرو تو تم پانچ صورتیں دس بسم اللہ پڑھا کرو پانچ صورتیں پانچ صورتیں کون سی ہیں سورہ کافرون سورہ نصر سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس کتنی صورتیں اور دس بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ آخر میں بھی وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر دیا تو پروردگار نے ایسا ہوا کہ جب بھی میں سفر سے واپس آتا تو میرے پاس بے بہا دولت ہوتی اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے کون سی روزی چاہیے بھائی جی حج پہ جانا ہے جانا ہے نا عمرے پہ لیکن لوگوں کا حق کھا کے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر کے یہی حال ہے پہلے لوگ جب حرمین کو جاتے تھے حقوق والوں پہ حق ادا کرتے کس سے کوئی غلطی کوئی بات ہو جاتی معافی مانگ کر جایا کرتے تھے آج تو حج کر کے آتے ہیں تو واپسی پر آ کر پھر کلیم کے کیس نکالتے ہیں عدالتوں سے جا کر اور جھٹھی زمینیں لوگوں کی اپنے نام کراتے ہیں معاف کرنا بہنوں کے حق کھا رہے ہیں ایسے ہیں جی باپ کی بات ہے باپ بیٹوں کو دے کر بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے زندگی میں اپنے لیے جہنم کا سامان ہو رہا ہے حق والوں کو حق دو گے تو تمہیں بھی حق ملے گا پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز صدیق دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ابھی دعا مانگتے ہیں میری تو درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں ہو جائے قریب تھوڑا تھوڑا بھائی حضرات جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیں اور قریب قریب ہو جائیں اس طرح تو میرا اندازہ ہے مزہ نہیں آئے گا دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو رو کر مانگو رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو آج تو ہم اس یقین کے ساتھ پروردگار سے مانگے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے آج خالی نہیں اٹھیں گے وہ ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے مولا میں تیرے در پہ تیرے گھر خود نہیں آیا تو نے بلایا ہے اس وقت تک تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تو بخشے گا نہیں تمام حضرات میرے ساتھ تین مرتبہ ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں گے لیکن میں پڑھواتا ہوں وہ استغفار جس کے اندر اس میں آزم استغفر اللہ العظیم استغفر استغفر الله الله العظيم العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه استغفر الله العظيم الذي لا الہ الا اللہ الح القیوم اتوب لئی وس ال توب اسخر اللہ الذي لا اللہ اللہ الہل قیوم اتو بولی بس الہ توبا خدا کا شکر ادا کرو آج تو جلدی جان چھوڑ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 ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا إله العالمين اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سريخ شریق يا غياس المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المسترین يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها زل فلا پلا جملیک يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين ومامن الخائفين يا إله العالمين إن كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا موفقا الخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي جنوبی و رحمت کاملی اللہ مغفرلی اللہ مر ہمنی اللہ مرزکنی اللہ مہدنی اللہ ہم آپنی بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل سناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكل توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داب ربه أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من من الأولين والآخرين اليقين فخصني به يا رب العالمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اوف بي يا لطيف يا عليم يا خبير إلهي عبدك العاصي يتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك أيدي يرفع إقبالي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب نقرأ إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع حاشا لجودك أن تقنت عاصيا الفضل وجزل والمواهب أوسع وبل الذي يدعو ببلی باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع خلق کے راندے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے گئے اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو کچھ بھی ہے مولا پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے کرے التجا کس سے ہم میں خدا نہیں دوسرا کوئی تیرے سوا سوا تیرے مشکل کشا کون ہے غریبوں کا والی بتا کون ہے ہمارا یہ ایمان بالغیب ہے کہ تو سب کا و لا ریب ہے کیا جانو دل سے یہ ہم نے قبول کہ سچا ہے تو اور تیرا رسول مدد میری ہے میرے رحمان کر میری سخت منزل کو آسان کر نہ رسوا ہمیں اے خدا کی جیو میری لاج محشر میں رکھ لیجیو کریم آقا اے اللہ ہم نے ساری زندگی غفلت میں گزاری تیری نا میں گزاری میرے مولا آج اس مبارک اجتماع میں یہاں اکٹھے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں ہے اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ جن جن کے والدین فوت ہوئے ہیں انہیں جنت نصیب فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے کریم بیماروں کو شفا عطا فرما بیماری بھی تو نے دی شفا بھی تو عطا فرمائے گا مولا بیماری بھی تیری نعمت ہے تندرستی بھی تیری نعمت ہے ہم کمزور ہیں بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے مولا اس کو تندرستی والی نعمت سے تبدیل فرما اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جسمانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں شیطانی بیماریاں ہیں مولا سب سے شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے آزاد فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے رب رب کریم اے کریم آقا اے کریم آقا دنیا کے حالات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے روٹ گیا ہے مولا دنیا میں مولا دنیا میں سیلاب ہے بارشوں کے طوفان ہے مولا جنگیں ہیں مسلمانوں پر بمبوں کی برساتے ہیں کریم آقا نہ مارنے والے کو خبر ہے نہ مرنے والے کو خبر ہے کہ مجھے کیوں مار رہا ہے مولا بلوچستان کے حالات مولا کراچی کے حالات اے کریم کا وزیرستان کے حالات افغانستان کے حالات تیرے سامنے ہے مولا تو اتنا ناراض ہو گیا ہے اتنا ناراض ہو گیا ہے اتنا روٹ گیا ہے اتنا روٹ گیا ہے کہ مولا ظالموں نے بھی یوں کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا تو خدا ہی کوئی نہیں مولا کیا تو ہمارا رب نہیں ہے ہم تیرے نبی کے امتی نہیں ہے مولا ظالموں نے تو یہ ظلم کر دیا کہ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا مولا معصوم بچہ بھی لوہے کے پنجرے میں بند ہے بوڑھے ماں باپ بھی بند ہے نوجوان بیٹی بھی بند ہے معصوم بچے کو ظالموں نے پنجرے سے نکالا وہ معصوم پاؤں کے بل چل نہیں سکتا پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے ماں کے پنجرے کے قریب جاتا ہے زال ماں کی مامتا کو ترس آتا ہے ماں شفقت والا ہاتھ بڑھا کر بچے کے سر پہ رکھنا چاہتی ہے ظالم بچے کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیتا ہے بچہ بلک بلک کے بے ہوش ہو جاتا ہے ظالم آگے بڑھ کے بچے کے منہ میں نالی رکھ کے ٹریگر دبا دیتا ہے مولا بتا تو صحیح اس معصوم کا کیا قصور ہے کیا جرم کیا ہے اس معصوم نے ظالموں انہیں نوجوان بیٹی کو پنجرے سے نکال کر ماں باپ کے سامنے بے آبرو کر دیا مولا ظالم نے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہم نے سہور و افطار میں کیا کیا نعمتیں تیری استعمال کی ظالم جب بوڑھے مرد و عورتوں نے مولا جب افطار کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے ان کو منہ میں پیشاب ڈال دیا مولا کھانا مانگا تو منہ میں گندگی ڈال دی کریم اب تو بس کر دے رہا ہمارے گناہوں کی سزا ان مظلوموں کو نہ دے کیا جرم ہے ان کا یہی نہ تیرے محبوب کی ناموس کے لیے مولا تیم صحابہ کی ناموس کے لیے امی عائشہ کی دوپٹے کی عصمت کے لیے آج وہ جیلوں میں ہے ان کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں کریم آقا معاف کر دے مولا کافر تو یوں کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم کر کے دندناتے ہیں دندناتے ہیں مولا ہم کمزور ہے تو تو کمزور نہیں ہے نا ہم انتقام کی طاقت نہیں رکھتے تو تو انتقام کی طاقت رکھتا ہے جب تو انتقام لینے پہ آتا ہے تو تو نے موسا علیہ السلام کے دور کے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا مولا اس وقت کے فرعونوں کو بھی سمندر میں غرق کر دے جنہوں نے تیرے آقا کی ناموس کی یا اللہ ناموس میں مولا گستاخی کی ہے مولا ان کو فلاح کر دے ملیا ویٹ کر دے کریم آقا کریم آقا ہم تو ہمارے تو ایمان ہی نہیں رہے مولا ایمان بھی کمزور ہو گئے کریم آقا ہمیں آقا کا سچا عاشق بنا مجاہد بنا غازی بنا کریم آقا آ جانا افغانستان میں آ جانا وزیرستان میں آ جانا بلوچستان میں کیوں ناراض ہے راضی ہو جانا مولا راضی ہو جا اس سارے مجمے کو بخش دے اللہ بخش دے اللہ بخش دے ایک کریم آقا تیرے نبی کی امت ہے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس سارے مجمے کو بخش دے ہماری بگڑیاں بنا دے بگڑیاں بنا دے اے کریم آقا پورے عالم اسلام پہ رحم فرما جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے ان کی مدد فرما اے اللہ حرمین شریفین کو یہود و حنود سے محفوظ فرما اے اللہ قبل اول کو آزادی نصیب فرما کشمیر کو آزادی نصیب فرما اے اللہ عراق افغانستان کو آزادی نصیب فرما اے کریم آقا اے کریم آقا جن ظالموں نے تیرے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے مولا ان سے تو آپ ہی نمٹ لے مولا تو بڑی طاقتوں والا ہے مولا جس طرح تو بدر کے میدان میں اپنے محبوب کی مدد و رسرت کے لیے فرشتوں کے جماعت کے ساتھ آیا تھا آ جانا افغانستان میں آ جانا وزیرستان میں آ جانا عراق میں آ جانا شام میں اے کریم آقا کا اے کریم آقا کا دعائیں قبول فرما اے اللہ میں مانگنا نہیں آتا بن مانگے آتا فرما پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق آتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے اچھی جگہوں سے رشتے آتا فرما والدین کی پریشانیاں دور فرما جن کی اولاد نہیں انہیں صاحب اولاد بنا جن کی اولاد ہے انہیں نیک بنا ماں باپ کا فرما بردار بنا اے کریم کا ہماری عزتوں کی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما اے کریمہ کا ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما اے اللہ اے اللہ سارے مجمع کو قرآن قرآن و حدیث کے علوم سے بہرا ور فرما اللہ ہمارے بچے بچیوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا عالم بنا قاری بنا قیامت کے دن ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما اے کریم کا پاکستان کی حفاظت فرما قرآن کا قانون جاری فرما نبی علیہ السلاۃ وسلام کی شریعت کو نافذ فرما اے اللہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے میرے مولا آپ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما جائز حاجات کو پورا فرما جتنے بھی مساجد مدارے سے خان کائے ہیں تبلیغی مرا کے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما ہمیں ہدایت نصیب فرما پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اے کریم آقا کریمہ کا تیرے گھر کو حاضری دینے والے مولا جن کے جن کو تیری طرف سے بلاوا آیا ہے وہ لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی حاضری کو جا رہے ہیں اے کریمہ کا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس مجمع میں غریب و امیر جوان بوڑھے بچے موجود ہیں عورتیں موجود ہیں اے کریمہ کا ہم سب کو ان گناہگار گار قدموں سے بیت اللہ کا طواف نصیب فرما گناہگار آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما گناہگار زبانوں سے لبیک اللہم لبیک کہنے کی سعادت نصیب فرما اے کریم آقا اے کریم آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے اے کریم سارے مجمع کو یہ سعادت بھی نصیب فرما رمضان کا مہینہ ہو افطار کا وقت ہو مسجد نبوی ہو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے روزہ رسول اللہ ہو جب مسجد نبوی کا مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے ہم سب وہاں اجوا کھجور سے روزہ افطار کرے کریم آقا خوش قسمت تو وہی تھے جو چودہ سو سال پہلے آئے جنہوں نے اپنی آنکھیں تیرے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی کی غلام چودہ سو سال بعد آئے ہیں اپنی آنکھیں تو تیرے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی نہیں کر سکے اے کریم کا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اور نہ ہو تو اس سارے مجمع کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے اے کریم اس دعا میں جتنے حضرات شریک ہیں ظالموں نے ظلم کے ذریعے جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے تعویزات کے ذریعے کاروبار میں رکاوٹیں ڈال دیں خاندانوں میں جھگڑے پیدا کر دیے مولا بیماریوں میں مبتلا کرا دیا کا ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ساحرین کے سحر سے بچا انسانوں میں سے شیطان ہے یا جنات میں سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرما اے کریم کا ہمارے خالی دامنوں کو رحمت سے بھر دے ہمارے خالی دامنوں کو رحمت سے بھر دے اے اللہ اس اجتماع میں جتنی بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں یا اللہ سب کی تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما ہمارا بیٹھنا قبول فرما ہمارا کہنا قبول فرما ہمارا سننا قبول فرما ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اے کریم کریم آقا پورے مجمع کو اتفاق کی دولت عطا فرما اپنے اکابر کے اے اللہ اپنے اکابر کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا اے اللہ ہمیں اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما اے کریم آقا اے کریم آقا اے کریم آقا اے کریم آقا ہم پکیہ زندگی نفس و شیطان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ شیخ میں لاہور میں دوسرے شہروں میں یا اللہ کچھ ہمارے اکابر بیمار ہیں مولا کچھ دنیا سے چلے گئے مولا ہمارے اکابر جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو نہیں کہہ سکے آپ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں یا اللہ ہم ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما ہسپتالوں میں ہے گھروں میں ہے سب کو شفا عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہمیں حلال کی روزی دے حرام سے بچا دوائی حرام سے بچا گناہ سے بچا دوائی گناہ سے بچا اے اللہ اہل اللہ کا تعلق نصیب فرما اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما برے لوگوں کی رفاقت سے بچا اے کریم کا اے کریم کا اے کریم کا ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مشائق کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما اے کریم کا بقیہ زندگی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا پورے مجمع کو پکا ٹھکا نمازی بنا پانچ وقت نمازوں کی پابندی نصیب فرما قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اے کریم کا ہمارے اکابر جس مشن کو لے کے کام کر رہے مولا اس مشن میں برکت عطا فرما اے اللہ تو ہمارے مشائق کی اکابر کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما نمازیوں کی حفاظت فرما اے کریم آقا اس پورے مجمع کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی موت دے شہادت کی موت دے مدینے کی موت دے آقا کے قدموں میں موت دے اور ہم سب کو دفن جنت البقی میں نصیب فرما اللہ جب تک زندہ رہے قرآن و حدیث زبان زبانوں جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور زبانوں پر جاری ہو جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے کریم آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن انعامات کی درخواست کی ہم سب کو ان تمام انعامات سے نواز دے جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہمیں ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما اے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ رحم فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عافیت نصیب فرما صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم